جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں کیا ہم ان کو ایسے لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد بچاتے ہیں یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے